منشو واش ہڈو نسل گلا ومؤيدنا ومخدومنا منظومنا معصومنا مقصومنا مقصودنا جميلنا وكميلنا ومنيرنا جو انورنا وعلانا اولانا اجلانا اکانا ابہانور انور اجدر مدم محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزحا واللیل اذا سجا ما ودعکا ربکا وما قلا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وقال تعالى في موضع آخر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا وقال تعالى في مقام آخر لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آدم ومن دونه تحت صدق وصدق رسوله النبي الكريم ونحن منتانی سد پلال کری لال مشاہ و شاہ کی آئے تو سر آفرین شپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا سدے چہروں کا زنگ گیا بجے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے انتہائی ذی قدر بزرگ ہو بھائی ہو عزیز ہو نوجوان ساتھی ہو السلام علیکم اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے سو فیصد حق اور سچ کہہ سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے عظیم تر اور محبوب تر انسان ہیں رب کائنات نے مخلوق میں ان کا ثانی اور ہمسر پیدا ہی نہیں کیا اور اللہ نے اپنے نبی کو حسن میں بے مثال بنایا جمال اور کمال میں بے مثال بنایا اور عزت اور مقام کے لحاظ سے بے مثال بنایا نبوت و رسالت کے لحاظ سے تلاوت و عبادت کے لحاظ سے شان و منقبت کے لحاظ سے ایمان و اعلان و بیان و عنوان و لسان کے لحاظ سے ساری کائنات سے بے مثال بنایا اور ایسا بنایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ایک شعر ہے جو عام زبان کے لحاظ سے تو شعر ہے لیکن آئینہ قرآن میں وہ قرآن و سنت کی ترجمانی کیا کہتے ہیں سنیے لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق ان لا يخلقون لا لا رضیت رضیت فقدان مثل محمد و موین اللہ اکبر کیا کہتے ہیں ہیں کہتے لم الرحمن مثل اللہ نے اپنے محمد کی مثل کسی کو پیدا ہی نہیں کیا لم يخلق الرحمن مثل محمد آپ حق کا اللہ يخلق آئندہ کے لیے بھی بات پکی کر دی کہ آئندہ بھی کسی کو پیدا کروں گا ہی نہیں نہ پہلے پیدا کیا نہ آئندہ پیدا کروں گا لہذا لوگوں کائنات میں باپ چلا جائے نشانی موجود ہوتی ہے دادا چلا جائے نشانی موجود ہوتی ہے اپنے بیگانے چلے جائیں کوئی نشانی اور مثل موجود ہوتی ہے لیکن محمد عربی وہ انمول ہوتی ہے وہ جوہر ہے اللہ کے خزانے کے کہ ان رضیت اللہ محمد محمد اگر محمد عربی چلے گئے تو پھر محمد جیسا دیکھنے میں کبھی نہیں آئے گا ہاں بنایا ہی ایسا ہے اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہی خوب کہتے ہیں اور تڑپ کے میرے پیغمبر کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف میں کچھ کہوں میری بات سمجھ میں آ رہی ہے حسان کی چاہت ہے میں آپ کی تعریف میں کچھ کہوں عرب کے وڈیرے ان کے عوام ان کی تعریفیں کرتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی تعریف کروں نبی کریم خاموش ہو گئے کہنے لگے حسان میں کیسے کہوں تم میری تعریف کر مر کے لوگ کہیں گے اپنے منہ پہ اپنی تعریفیں کروا رہا ہے نبی خاموش ہو گئے پر اللہ خاموش نہ رہا اللہ نے جبریل بھیج کے فرمایا میرے پیغمبر پہلے تو حسان کی چاہت تھی اب میں اللہ کی بھی یہی چاہت ہے آج حسان بولے زبان حسن کی چلے گی مضمون میں اتاروں گا نبی کریم نے فرمایا حسان قوم اٹھ بول تیری تائید سے اللہ نے کر دی ہے حضرت حسان سامنے آتے ہیں اور کیا ہی پہلا شیر کہتے ہیں ساری کائنات کے دلوں میں جو وہم و گمان پیدا ہوتا ہے جو خیال اور بدگمانی پیدا ہوتی ہے اس کو دور کر کے حضرت حسان کا کہتے ہیں امت محمد بے مکالتی لاکن مدن تو مکالتی بے محمد اللہ اکبر آج میں تعریف کروں آپ تعریف کریں ولی کریں سارے لوگ کریں کہتے ہیں بادشاہ نبی کو کمال مل گیا کیونکہ مولوی صاحب نے تعریف کر دی ہے نذیر صاحب نے تعریف کر دی ہے آئیے حسان کیا کہتے ہیں کہتے ہیں لوگوں یہ نہ سمجھنا میرے پیغمبر کی ذات کسی کی تعریفوں کے محتاج نہیں ہے کیا کہتے ہیں ما امت تو محمد بے مکالتی لیکن مدح تو مکالتی بے محمدی اے لوگوں میں نے اپنے مکالے ذریعے اپنی شاعری کے ذریعے محمد کی تعریف نہیں کی ہے میں کیا ہوں میری تعریف کیا ہوگی میری شاعری کیا ہوگی جو پیغمبر کی تعریف کروں ہاں کائنات کے لوگوں میری شاعری کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے میرے مکانوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ان کی کوئی عزت نہیں ہے جب میں اپنی شاعری سے پیغمبر کی تعریف کروں گا تو پیغمبر کی تعریف وہ جوہر ہے کہ میری شاعری کو کمال مل جائے گا پیغمبر کو کمال نہیں ملے گا کہ میری شاعری کے محتاج نہیں ہے ہاں میری شاعری کو پوچھتا کوئی نہیں تھا اس لیے میں نے پیغمبر کی تعریف کی میری شاعری کو کمال مل گیا مح تو مدن بے مکالتی لیکن کے تو مکالتی بے محمدی کیا کہتے ہیں آگے بڑھ کے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کوئی یوں مخاطب ہو کے آئے میرے پیارو کیا مزہ ہوگا نبی کریم جلوہ افروز ہے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور حسان میرے نبی کے سامنے میرے نبی کی تعریف کرتا ہے کمال کر کے ساری کائنات کو بتا دیا لوگوں کہ محمد کی وہ تعریف اللہ کے دربار میں منظور ہے جس پہ اللہ اور محمد کے مہر لگے ہوئے ہوں تو حسان کیا کہتے ہیں سامنے آ کے کہتے ہیں وہ احسان کا لم تارا وہ اجمالا مل کا لم تلے دن سا احسان مل کا لم تارا تو وہ اجمالا مل کا لم تلے دن سا کھول کتم کما کشا اللہ اکبر غور کرنا ساری کائنات کی شاعریاں ایک طرف آج حسان کی شاعری ایک طرف کیا کہتے ہیں وہ احسان مین کا لم تو آئینی آئی احسان آسانا آسانا مین کا لم تارا تو آئی آنکھ نے دیکھا نہیں وہ اجمل دن میں سا اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے کھولے قتم تم امن کل عیب آپ اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا کا قد کا کما تشا گویا کہ آپ کو اللہ نے اس طرح پیدا کیا کہ آپ سے پوچھ پوچھ کے اللہ نے آپ کو بنایا ہے ہاں کیا کمال ہے کہ ان کا خلقت کما تشا اجمل من کا احسن من کا لم تر قد عینی این آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کہتے ہیں حسان کا شیر سنا پڑا جوم گیا لیکن اگر میں ہوتا میں حسان کی زاری کرتا منت کرتا اور کہتا حسان شیر میں تو آپ نے کمال کر دیا پر میری گزارش ہے تھوڑی سی ترمیم کر دیں کیا کر دیں تھوڑی سی ترمیم کر دے آپ نے کہا ہے وہ احسن امی کا دم ترقت تو کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ میں دیکھا نہیں میں کہتا حسان آپ کی آنکھ نے دیکھا ہی کیا ہے یا عرب کے حسین دیکھیں یا اور مکے اور مدینے کے حسین دیکھے نہیں نہیں آپ نہ کہیے کہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا بلکہ یوں کہے مل کا دم تارا کر تو آئی کیا آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا میری نہیں کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا کیونکہ شاعر کہتا ہے میرا جن میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ او میرا میں جبریل سے تھے پوچھتے شاہ امام تو نے تو سارا جہاں دیکھا ہے بتلاؤ کیسے ہیں ہم جبریل سے پوچھا کہ تو نے تو سارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے حسین دیکھے تو نے تو سارا جہاں دیکھا ہے بتلاؤ کیسے ہیں ہم کہنے لگے روح الامی اے مہجبی حق کی قسم آفا کہا گر دیدام مہر پتا زیدام بسیار خوبا دیدام لیکن تو چیزیں دی گئی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں آفا کہا گردی دام جبریل کہتے ہیں ساری جہان کی خاک دی میں نے سارا جہان دیکھا ہے بر دی دام میں تو وہ فرشتہ ہوں جس نے اس نے یوسف کی کرنیں بھی دیکھی ہے لیکن میں کیا کہتا ہوں بسیار خوبان دام سین دیکھے ولے کے تو چیزیں دی گری پھر آپ کی تو بات ہی کیا ہے اور شاعر کہتا ہے حسن یوسف کم عیسیٰ ید بیزاداری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری عربی کا شاعر کہتا ہے لکل نبی فی الانام فضیلت و جملتها مجموعت لمحمدی اللہ نے کائنات میں ہر نبی کے اندر ایک خوبی رکھی ہے ایک کمال رکھا ہے ایک صفت رکھی ہے ایک مذہب رکھی ہے ایک حسن رکھا ہے جمال رکھا ہے ایک ایک نبی نے رکھا ہے لیکن محبوب کائنات نے کل نبی فل انام جملہ تو جملت لے محمد اللہ نے سارے نبیوں کی خوبیاں اکٹھے کر کے اکیلے محمد میں رکھ دیے اتنے با کمال اتنی شان اتنی عظمت اتنا رتبہ میرے اللہ نے دیا ہے تبھی تو میرے رب نے نبی کریم کے چہرے کو مخاطب کر کے فرمایا واضح واللیل اذا سجا ہم سے بھی سنیے نبی کی تعریف کون قائل نہیں کون نبی کی شان کا منکر ہے جو نبی کی شان کا منکر ہے جو نبی کی توہین کرتا ہے جو نبی کی گستاخی کرتا ہے میرا عقیدہ میرے ساتھیوں کا عقیدہ میرے دوستوں ہم کا عقیدہ ہے کہ روح زمین پر اس سے بدترین کافر ہے ہی کوئی نہیں بولو بے شک یہ تو ہم کہتے ہیں نبی تو نبی رہ گئے ان کی تو کرنے والا تو ہے ہی کافر شاعر کیا کہتا ہے آئیے صرف شیر ہے لفظوں میں شیر ہے لیکن ساری امت کا عقیدہ نقل کر کے شاعر کہتا ہے

وہ کدو جانتے ہو نا سبزی ہے سارے لوگ کھاتے ہیں بڑے پیار سے پیار سے تو خیر مرغی کھاتے ہیں اللہ نبی علیہ السلام کو کھانے میں کیا پسند تھا کدو پسند تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھا اب آپ لوگ کھائیں آپ کی مرضی ساری زندگی نہ کھائیں تب بھی آپ کی مرضی آپ پہ کوئی زور ہے کہ لازمی کھائیں ایک آدمی نہیں کھاتا بھائی نہ کھائے گناگار نہیں ہے لیکن آئیے عقیدے کی بات میرا عقیدہ میرا عقیدہ میری جماعت کا عقیدہ کیا ہے اگر ایک آدمی نے یہ سنا کہ واقعی نبی کریم کدو پسند کرتے تھے اس کے باوجود اس نے دل میں کراہت پیدا کر دی ماتھے پہ بل ڈال کے کدو کیا کہا کدو کدو پسند ہے بھی کوئی یہ جملہ کہا چاروں مذہب میں چاروں اما کہتے ہیں پکا مرتد ہے کافر ہے مسلمان نہ کھائے کوئی زور لیکن نبی کی پسند کو نبی کی نسبت سے اکارت اور توہین کی نگاہ سے دیکھا یہ مسلمان نہیں بالکل بھی کفرانو یہ کافر ہے مسلمان نہیں ہے نبی کی توہین کوئی کیا کر سکتا ہے مسلمان ہو کے نبی کی توہین کوئی نہیں کر سکتا ہاں یہ نبی کی توہین نہیں ہے کہ نبی کی حیثیت نبی کا شان اگر قرآن سے بیان کیا جائے تو یہ نبی کی توہین اس لیے کہ اللہ نبی کا خالق ہے نبی کا مالک ہے نبی کا راز پر مسجود ہے نبی پہ قرآن اتارنے والا ہے نبی کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنے والا ہے نبیوں کو نبیوں کا امام بنانے والا ہے نبی کریم کو اس کے باوجود اللہ کبھی نبی کی گستاخی کر سکتے تو قرآن سے نبی کی جو حیثیت اور مقام واضح کیا جائے تو اس کو گستاخی سمجھنا یہی گستاخی خود گستاخی اور ہم نبی کی شان قائل ہے رب نے جو بیان کی ہے اس سے ہم بڑھا بھی نہیں سکتے اور گٹا بھی نہیں سکتے افسوس ہے ہر آدمی اٹھتا ہے جی ہو جی گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے گستاخ بس جس کے پیچھے کو دم لگانی ہو گستاخ رسول آسان کا اس کا مطلب ہے گلی گلی میں گستاخ گھومتے ہیں اور کوئی عاشق رسول نہیں ہے جو اس کو گاٹے میں اتار دے ہم نے خود نبی کی عزت وہ اہمیت ختم کر رہے ہیں جو گستاخ ہے جو قرآن کا گستاخ ہے وہ نبی کا گستاخ ہے بولو کیا ہے ہاں جو قرآن سمجھے اور سمجھائے تو قرآن والا نبی کی تو سکتا نہیں ہے کیونکہ نبی کا مقام بیان ہی قرآن نے کیا ہے قرآن سے بڑھ کے نبی کی شان کو کیا بیان کر سکتا ہے تو خیر اللہ نے فرمایا وزو واللیل اذا سجا ماں ودا کر پوکا وضوح کسم ہے سورج کی واللیل اذا سجا کسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے کئی معنی مفسرین نے کیے وضوحا قسم ہے سورج کی ویر قسم ہے رات کی زہا سورج کو بھی کہتے ہیں زہا سورج کی کرنوں کو بھی کہتے ہیں زہا صبح کے ٹائم کو بھی کہتے ہیں زہا دن کو بھی کہتے ہیں زہا چاشت کے وقت کو بھی کہتے ہیں اب مانا و میں سورج کی اذا سجا کسمے رات کی دو قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ فرماتے کا رب کا وما ماں میرے پیغمبر نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے یہ جملہ کیوں فرمایا صرف چودہ دن یا ایک روایت کے مطابق اٹھارہ دن وہی نہیں آئی تو مشرقین نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان قد ود رب وکالا کہ محمد عربی سے اس کا رب ناراض ہو گیا اور ان کو چھوڑ دیا نبی علیہ السلام پہ یہ بات بڑی گراں گزری کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو کے مجھے چھوڑ دے اور میں رب سے ناراض ہو جاؤں یہ کہاں ہو سکتا ہے لیکن ان کو جواب کیسے ملے گا اللہ نے انداز بدل کے جواب دیا فرمایا قسم سورج کی اذا سجا رات کے اندھیرے اور ناراض نہیں ہوا آپ کو رب نے چھوڑا نہیں قسمیں سورج کیوں اٹھائی جا رہی ہے قسم اٹھائی جائے تو نبی کی اٹھائی جائے سورج کی اٹھانے کا مقصد کیا ہے جوڑ نہیں ہے اور لطف اٹھائیے اللہ فرماتے ہیں قسم میں سورج کی ولعل رات سے آئی تھی اللہ فرماتے میں پیغمبر دیکھ تو صحیح جب سورج طلوع ہوتا ہے سات رنگ لے کے طلوع ہوتا ہے کتنے کبھی دیکھے نا سات رنگ لے کے سورج بلو ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر مجھے قسم ہے سورج کی سات رنگ لے کے نکلنے والا سورج اتنا خوبصورت نہیں جتنا ایک رنگ لے کر آنے والا میرا محمد خوبصورت ہے ہے سورج میں کیا کمال ہے آئیے سورج کو اللہ نے قرآن میں سراج کہا ہے کیا کہا تیسواں پارا سورہ فرمایا سراج آجا اور نبی کے لیے بھی سراج کا لفظ استعمال کیا لیکن کیا فرمایا منیرا فرق محسوس کیا آپ نے آسمان والے سورج کو کیا فرمایا بولیے اور نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا منیرا امام راضی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں لوگوں فرق اللہ نے کر دیا کہ آسمان والا سورج سراج ہے پر وہ جلانے والا ہے اور منیرا کا مانا ہے وہ سورج جو جلانے سے بچانے والا ہے وہ جلانے والا اور یہ جلانے سے بچانے والا دوسرا مانا کرنے لگا واضح قسم ہے دن کی ولائی قسم رات کی ماں وقت کا ماں کلا نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہوا ہے میرے پیغمبر اب جوڑ کیا ہے دن کی قسم رات کی قسم کہ آپ سے آپ کا رب ناراض نہیں ہوا آپ کو رب نے چھوڑا نہیں جوڑ کیا ہے پہلا جوڑ تو میں نے بیان کیا دوسرا اللہ اب جوڑ سنیے فرمایا وز کسم دن کی ولحی کسم رات کی دن کا آنا رات کا جانا رات کا آنا دن کا جانا یہ دلیل ہے میرے پیغمبر کہ میں تجھ سے راضی ہوں کیوں اگر میں دن آ رہا ہے رات جا رہی یہ دن کا آنا رات کا جانا یہ دلیل ہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں اس لیے اگر میں تجھ سے ناراض ہو جاتا نہ دن رہتا تو نہ رات رہتی دن اور رات تو بنائے اس لیے کہ آپ میری تو بیان کریں جب آپ ہی سے رشتہ ختم پھر دن رات کو باقی رکھنے کا کیا مقصد فرمایا تیسرا مانا کرنے لگا کسم ہے سورج کی کرنوں کی کرنے دیکھیے نا روشنی کی کرنوں کی وسم ہے رات کی سیاہی کی ما ودعکا رب وما قلا نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا اب جوڑ گئے جوڑیے قسم سورج کی کرنوں کی رات کی سیائی کی اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر سورج سے اس کی کرنیں جدا ہو سکتی ہیں سورج سے اس کی روشنی جدا ہو سکتی ہے رات سے اس کی سیاہی جدا ہو سکتی ہے پر محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا ماوت کا نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا لیکن افسوس یہ ہے اگلا لفظ بھی دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں والا سعفا رب کا کا اس جملے کو قرآن کے آئینے سے دیکھیے ولا سوفا یوتی کا رب کا میرے پیغمبر آپ کو ان قریب آپ کا رب دے گا آپ کو آپ کا رب جاگ رہے ہیں والا سوفا یوتی پی کا رب کا آپ کو آپ کا رب دے گا کیوں دے گا تاکہ آپ کیا ہو جائیں راضی ہو جائیں آئیے موسا علیہ السلام اللہ کے کلیم ہے بڑے ہی عظیم کیا کہتے ہیں اللہ نے فرمایا موسا علیہ السلام ستر آدمی لے کے تور پہاڑ پہ آ جاؤ ہے نا قرآن میں کتنے آدمی لے کر ستر آدمی لے کر تور پہاڑ پہ آ جاؤ جب رب نے بلایا تو کلی اللہ دوڑ پڑے رب نے جو بلایا ہے دوڑ پڑے پہاڑی زمین پہ چلتے پتھریلی زمین پہ بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے بھاگے بھاگے پہنچ گئے دیکھا قوم پیچھے رہ گئی قوم موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے پھر رب بلائے موس علیہ السلام پہلے پہنچ گئے قوم پیچھے رہ گئی اللہ نے فوراً پوچھا فرمایا میرے کلیم آج اللہ کا ہم موسیٰ ما آجل کا ان قوم گیا موسا اے میرے کلیم اللہ اے موسا قوم پیچھے رہ گئی تو اتنی جلدی کر کے کیوں آیا کلیم اللہ کیا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں آجیب تو الہی کا رب تر عجیل کو تو کا رب پیل اللہ میں کر کے اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے لفظوں پہ غور کرنا اللہ جلدی کر کے اس لیے آیا ہوں لے ربا تاکہ تو راضی ہو جائے کلیم اللہ کہتے راضی ہو جائے اور اللہ کہتے ہیں والا کا کا رب محبوبہ تجھے اس لیے دوں گا تاکہ تم راضی ہو جائے اللہ ہو قرآن کے دامن میں آؤ پتا لگے نبی کی شان کا نبی کے مقام کا پتا چلے لیکن قرآن سے تو ہم بھاگے جا رہے ہیں کہ نہیں اس پہرائے پہ غور کیا موسا علیہ السلام کو نبوت مل گئی رسالت مل گئی کتاب مل گئی جانے لگے کہنے لگے شرح لی صدری غور کرنا شرح لی صدری ویسر لی امری اللہ میرا سینہ کھول دے موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں رب شرح لی صدری اللہ میرا سینہ کھول دے میرا کام آسان کر دے مجھ سے میرا بوجھ ہلکا کر دے لیکن نبی بولے نہیں ادھر نبوت ملی ادھر اللہ نے اعلان کر کے فرمایا علم کا میرے پیغمبر تینے کہنے کے بغیر میں نے تیرا سینہ کھول کے رکھ دیا کلیم اللہ کو دعائیں کرتے ہیں پھر سینہ کھولتا ہوں تیرے کہنے کی ضرورت نہیں علم نشرح لگا کا کلیم اللہ کہتے ہیں وہ لِي عَمْرِي امری اللہ میں کر دے میرے پیغمبر تیرے کہنے کے بغیر ہی میں نے کہہ دیا ان کا اللہ ان کا جس بوجھ نے میرے پیغمبر تیری کمر جھکا دی تھی میں نے وہ بوجھ ہلکا کر دیا تیرے کہنے کی ضرورت نہیں آدم علیہ السلام میرے نبی ہیں سارے نبیوں کے باپ ساری انسانیت کے باپ پہلے انسان پہلے رسول دنیا میں اتارے گئے پھل کھایا اتار دی اللہ نے جنت سے دعا کرنے لگے کیا دعا کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے معاف کر دے عرصہ گزر گیا چالیس سال ایک روایت میں آتا ہے مختلف ایک روایت چالیس سال چالیس سال تک رو رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ معاف کر ایک دن تڑپ کے کہنے لگے اللہ اگر مجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا تو ہی کوئی ایسے کلمات مجھے دے دے جو میں پڑھوں تو مجھ سے راضی ہو جائے تو ہی کوئی عطا کر دے آئیے قرآن میں وہ جملے ہے فاتح آدم من ربه کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے غور سے میرے لفظ پہ غور کرنا میں جملہ کیا نکال رہا ہوں قرآن کا یہ لفظ کیا ہے فتح لفظ یاد کر لو کیا لفظ ہے آدم کا آدم ہی سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے مانگے آدم علیہ السلام نے کلمات چند کلمات وہ کلمات کون سے کالا ربنا ظلمنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ ہماری توبہ قبول کر دے ہم سے زیادتی ہو گئی ہے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو رحم نہیں کرے گا ہم خسارے میں پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں گے ادھر کلمات کہے یہ زیادہ کلمات نہیں ایک آیت ہے کتنی ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں فات اللہ نے معاف کر دیا میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں آدم علیہ السلام چالیس سال تک روئے اللہ نے ایک آیت دی کتنی آیتیں ایک آیت دی اور نبی نے مانگا نہیں دن مانگے اللہ نے فرمایا کا میرے پیغمبر ادھر لفظ اور ادھر لفظ ان کا لاتو لکا تلکا کا ہے آدم رویا اور مانگا تو میں نے گائے دی تجھے بغیر مانگے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آئے تھے حوالے کر دیے آئیے جب پیغمبر کا مقام اتنا تو ادب بھی زیادہ تو ادب بھی زیادہ اللہ اکبر سارا قرآن دیکھ لے سارا قرآن چھان مارے آپ سے ایک سوال کروں گا اگر بڑا چھوٹے کو نام لے کے بلائے بے ادبی ہے بڑا چھوٹے کو نام لے کے بلائے باپ بیٹے کو نام لے کے بلائے تو یہ کیا ہے جی جائز ہے بے ادبی نہیں ہے باپ بیٹے کا نام لے سکتا استاد شاگرد کو نام لے کے بلائے بلا سکتا ہے بے ادبی نہیں ہے اس کے برعکس اگر چھوٹا بڑے کو نام لے کے پکارے بولو شاگرد استاد کو نام لے کے بلائے بیٹا باپ کو نام لے کے بلائے بے ادبی ہے ہے کہ نہیں لیکن اگر اللہ کسی کو نام لے کے بلائے تو یہ بے ادبی ہے کیوں اللہ سب سے نماز میں کیا کہتے ہیں اللہ ہو اکبر آزان میں کیا کہتے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو سب سے بڑا اگر چھوٹوں کو نام لے کے پکارے تو بے ادبی نہیں ہے پکارا ہے فرمایا دل کبھی امین کا یا موسا پکارا کہ نہیں نام دیکھیں اے موسا پکارے بے ادبی نہیں ہے نام لے کے پکارے یا زکریا کوئی بے ادبی نہیں یا خود کتاب یا آدم یا عیسا پکارے ساری آیتیں قرآن کی کوئی بے ادبی نہیں اگر اللہ اپنے نبی کو نام لے کے پکارے تو بے ادبی لیکن اللہ نے فرمایا ساری امت کے لوگ سارا قرآن دیکھ لو میں اللہ نے پڑھا ہونے کے باوجود اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں پکارا اس لیے تم کو ہوتے ہو یا محمد کہہ کے بلانے والے میں اللہ ہو کے میں نے یا محمد کہہ کے کہیں ہے قرآن میں اگر کسی کو مل گیا یا محمد قرآن میں تو آ کے مجھے بتانا میں اپنی بات واپس لوں گا اللہ نے نہیں لیا نام لے کر پکارا کیسے پکارا یا المزمل نبی نے چادر اوڑی اس چادر کو قرآن بنا کے فرمایا او چادر اوڑھنے والے میرے پیغمبر یا ایو المدسر اور ایک کمبل اوڑھنے والے میرے حبیل پیغمبر یا سیم یا ایو الرسول بلغ ما انزلا الیک کا ربک دیکھ لیکن نام لے کے تو سچ بتاؤ کئی لوگ آج کہتے ہیں اسا یا محمد کہندے رہنا ہے تے سر دے رہنا ہے کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کہا بادشاہ ہمیں نہ جلاؤ ادھر ہم جلیں گے آگے تم جلو گے ہاں یہ میری بات نہیں قرآن کی بات ہے اور قرآن نے ادھر ہی نہیں کہا آئیے قرآن کہتا کیا ہے اللہ ادب نبی کا قرآن سکھاتا ہے فرمایا لا ترفعوا فوق صوت النبی دوسرا ادب یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو کیوں آئے تو تری نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا میرے یاروں یہ قبیلے کے لوگ آئے ان کا امیر کس کو بناؤں نبی کیا لے رہے ہیں مشورہ سچ بتائیں میرا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں نبی سے بڑھ کے کوئی عقل مند نہیں ہو سکتا اس کے باوجود نبی کیا لے رہے ہیں پھر ہم جیسے لوگ او بادشاہ میرے کو سینا کون ہے مشورے کی لوڑ ہی کوئی نہیں یہی ہماری بربادی ہے مشورہ لے رہے ہیں امیر کس کو بنے ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول میری رائے ہے امیر بنایا آپ کو اکرا بن حابس کو رضی اللہ نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بول پڑے کہنے لگے اللہ کے رسول ان کو نہ بنائے بلکہ آپ حضرت کا رضی اللہ تعالیٰ ان کو امیر بنائے ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر اللہ کے بندے بس آپ میری رائے کی مخالفت ہی کرو گے میں نے کہا ان کو بنائے آپ نے کہا نہیں ان کو نہیں ان کو بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدیق اکبر مخالفت نہیں میں نے رائے دی ہے رائے دی ہے اپنی بچوں کے دونوں کو کچھ ناگوار گزری یہ بات ان کی آواز بلند ہو گئی آواز بلند ہو گئی ادھر آواز بلند ہو گئی میرے نبی کے دل پہ بوجھ آیا نبی کے دل پہ بوجھ آیا ان کو یہ بات پسند نہ آئی نبی تو خاموش ہو گئے پر اب خاموش نہ رہا اللہ نے فرمایا ایوہ الذین آمنوا لا ترغوا اصواتکم فوق صوت النبی میرا نبی موجود ہو تو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ آواز بلند نہ کرو کیوں اگر آواز بلند کرو گے سارے آمال ضائع و برباد ہو جائیں گے بتا آمال آیت اتری حضرت ثابت رضی اللہ قائب ہو گئے کئی دن ہو گئے نبی علیہ السلام کی محفل میں نہیں آئے نبی کریم نے فرمایا آئے نہ ثابت ثابت کہاں ہے کیوں نہیں آیا معلومات کرو صحابہ گئے جب گھر میں دیکھا تو حضرت ثابت موجود ہے فرمایا اللہ کے رسول بلا رہے ہیں اتنے دن سے غیر حاضر ہیں آپ نبی علیہ السلام نے کہا اے ثابت اتنے دن کیوں غیر حاضر رہا ثابت کہنے لگا رو کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہنے لگے اللہ کے رسول قرآن کہتا ہے نبی کی موجودگی میں آواز بلند نہ کرو اور میری آواز قدرتی لحاظ سے بہت اونچی ہے اللہ نے آواز ہی اونچی بنائی ہے بڑی آواز ہے آہستہ بھی بولتا ہوں تو آواز اونچی ہوتی ہے اللہ کے رسول تو میں نہیں بھی چاہوں کہیں ایسا نہ ہو میرے عمل ضائع و برباد ہو جائے اتنا غم اتنی فکر نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں ثابت تو تو جنتی ہے نبی کے ادب کا اظہار کیا تو نبی کی زبان سے جنت کی بشارت سن لی ہے فرمایا ثابت نہیں تو کیا ہے جنتی ہے یہ تو ان کے لیے جو اونچا بولتے ہیں زور لگا کر سچ بتاؤ اگر نبی مسجد میں حاضر ناظر ہو تو سپیکر لگا کے بولنا جائز ہوگا نہیں بولے نا اگر نبی حاضر ناظر ہوں تو پھر میں یا کوئی اور دو ٹکے دا مولوی کوئی بھی ہو سچ بتاؤ پھر بول سکتا ہے اونچا بولے گا تو ایمان سے خالی جائے گا تو پھر میں کہتا ہوں دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا ایک طرف کہتا ہے نبی حاضر ناظر ہے دوسری طرف سپیکر لگا کے اونچا بھی بولتا ہے یہ ادب ہے کہ بے ادبی ہے میں نے کہا خدا کے لیے گستاخ خود بن رہا ہے کہ الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا اپنے آپ کو ذرا دیکھ دوسرا عجب قرآن کیا کہتا ہے ان من حجرات ہم لا سورت کا نام سورت الحجرات چھبیسواں پارا ہے گھروں میں جا کے دیکھ لینا اللہ فرماتے ہیں ان جو آپ کو میرے پیغمبر آپ کے کمرے کے باہر سے آواز دیتے کہاں سے حجرات نبی علیہ السلام کے کمرے تھے اور نبی علیہ السلام کے کمرے کیسے تھے بنگلہ بتاؤں نبی علیہ السلام کا بنگلہ اسی آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی نے لکھا ہے سعید بن مسیب رحم اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے دور تک نبی علیہ السلام کے حجر سلامت تھے پھر جب مسجد نبوی کی توسیع ہونے لگی تو حجروں کو گرایا جانے لگا کہتے ہیں اللہ گواہ ہے جس دن نبی کے حجروں کو گرایا جا رہا تھا سارا مدینہ رو رہا تھا اور کہتے ہیں میں خود گیا ہوں حجروں میں داخل ہوا تو جب میں داخل ہوا ہاتھ اوپر کیا تو چھت سے میرا ہاتھ لگ رہا تھا چھت سے میرا ہاتھ لگ رہا تھا اور بنے ہوئے کس کے تھے یہ بنگلے کہتے ہیں کھجور کے پتوں اور شاخوں سے یہ میرے نبی کی ساری کائنات تھی کل کائنات ان حجروں کے باہر سے جو نبی کو آواز دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں اکثر ہم لا یا ان میں عقل اٹھاؤں بات پھر پھر گلا نہ کرنا پھر میری بات سننا قرآن کہتا ہے جو نبی کو حجرے کے باہر سے بلاتا ہے اس میں عقل نہیں ہے جو نبی کو پاکستان سے بلاتا ہے جی اس میں عقل ہے اب نہیں بولے آپ یہ تو میری بات نہیں ہے تو قرآن کی ہے جو نبی کو نبی کے حجرے کے باہر سے بلائے ان یو نادرا اکثر ہم لا یا تو جو یہاں سے بلاتے ہیں سپیکر لگا کے بھی نہیں سپیکرے بیچے یہ اپنا محاسبہ خود کرے مجھے نہ جلا نبی کی بے ادبی نہ کر ادب قرآن نے سکھایا ہے پھر قرآن کہتا ہے ولا تج ہر لہو بالقول قول کا جہر باز کم لباس نبی کو اس طرح آواز نہ دو جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو او حنیف صاحب او واجد صاحب او فلانا صاحب فلانا صاحب نبی کو جس طرح ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اس طرح نبی کو آواز کیوں نہ دو پتا امالکم تو خوش فہمی میں رہے گا میں تیرے امال نمازے اور روزے اور حج خاک میں ملا دوں گا معاملہ کس کا ہے نبی کی ذات کا معاملہ ہے امام ابن تیمیہ رحم اللہ نے کتاب لکھی ہے اصارم المسلول اللہ شاتم الرسول ساڑھے چھ سو صفحات پر ہے کہ نبی کا ادب ہوتا کیا ہے اور نبی کا گستاخ کون ہے اور گستاخی سزا کیا ہے فتح مکہ کا دن تھا فتح مکہ کا دن تھا نبی علیہ السلام نے تمام مشرقین کو معاف کیا کہ نہیں کیا بولو نا سب کو معاف کیا عام اعلان کیا پر ایک شخص تھا جن لوگوں نے پتھر مارے معاف کر دیا گند پھینکا معاف کر دیا ایک آدمی تھا جو نبی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا اور نبی علیہ السلام کی توہین کرتا تھا نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا ابن قتل کو تلاش کرو کدھر ہے